قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا ولا تتبعوا قوم قد ضلوا من قبل كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک نہ کسی نفع کے اللہ تعالیٰ ہی ہے خوب سننے اور پوری طرح جاننے والے ہیں اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نفع و نقصان کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں معبودان باطلہ یعنی جھوٹے معبودوں کی جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں عبادت کرنے سے ممانعت کی جاتی ہے روکا جاتا ہے کہ ان تمام لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ جو تم سے ضرر کو دفع کرنے کی اور نفع کو پہنچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے آخر تم کیوں انہی کی عبادت کرنے چلے جا رہے ہو تمام باتوں کے سننے والے اور تمام چیزوں سے باخبر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر بے سمع و بصر بے ضرر بے نفع و بے قدر اور بے قدرت چیزوں کے پیچھے پڑ جانا یہ کون سی عقل بندی ہے اے اہل کتاب اتباع حق کی حدوں سے آگے نہ بڑھو جس کی توقیر کرنے کا جتنا حکم ہوا اتنا ہی اس کی توقیر و عزت و احترام کرو انسانوں کو جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے نبوت کے درجے سے الوحیت کے درجے تک نہ پہنچاؤ جیسے کہ تم جناب مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلطی کر رہے ہو اور اس کی کوئی وجہ نہیں بجز اس کے کہ تم اپنے پیروں مرشدوں استادوں اور اماموں کے پیچھے لگ گئے ہو وہ خود ہی گمراہ ہیں بلکہ گمراہ کن ہیں استقامت اور عدل کے راستے کو چھوڑے ہوئے انہیں زمانہ گزر گیا ولالت اور بدعتوں میں مبتلا ہوئے عرصہ ہو گیا ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ ایک شخص ان میں اللہ تعالیٰ کے دین کا بڑا پابند تھا ایک زمانے کے بعد شیطان نے اسے بہکا دیا کہ جو اگلے کر گئے وہی تم بھی کر رہے ہو اس میں کیا رکھا ہے اس کی وجہ سے نہ تو عام لوگوں میں تمہاری قدر ہوگی نہ شہرت تمہیں چاہیے کہ کوئی نئی بات ایجاد کرو اسے لوگوں میں پھیلاؤ پھر دیکھو کہ کیسی شہرت ہوتی ہے اور کس طرح جگہ بجگہ تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اس کی وہ بدعتیں لوگوں میں پھیل گئیں اور ایک زمانہ اس کی تقلید کرنے لگا اب تو اسے بڑی ندامت ہوئی سلطنت و ملک چھوڑ دیا اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب یہ ملا کہ صرف تیری ہی خطا ہوتی تو معاف کر دیتا لیکن تو نے تو عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انہیں گمراہ کر کے غلط راہ پر لگا دیا جس راہ پر چلتے چلتے وہ مر بھی گئے ان کا بوجھ تجھ پر سے کیسے ہٹے گا میں تو تیری توبہ قبول نہیں فرماؤں گا بس ایسو ہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے